إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقالوا تتنزل عليكم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم قیامت کے منظر کو بیان فرماتے ہوئے چار فرماتے ہیں کافی لوگ اس دن یہ کہیں گے کال لگنے کا پڑھو یہاں ماضی کا سیدھا استعمال کیا پرانے حکیم میں یہ ڈوب ہے قرآن یعنی جو حکیم کی گرامر ہے عربی اس کے قواعد سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ مستقبل کے لیے ماضی کا سیرا استعمال انہوں نے کہا اور بات ہو رہی ہے قیامت کی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کافر کہیں گے گرامر کے لحاظ سے ترجمہ ہے انہوں نے کہا اللہ نے کہا یا پور اللہ جی جین کا کرو ہیں کہ ماضی اور مستقبل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ماضی یقینی ہوتا ہے اس لیے بھی ہو چکا ہو اور مستقبل غیر یقینی ہو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہوں ضرورت پڑھ اللہ تعالیٰ جب مستقبل کی بھی بات کرتا ہے تو اتنی ہی یقینی ہوتی ہے جتنی ماضی کی ہوتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ ماضی کا سیدھا مستقبل کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جس طرح ماضی جو ہو چکتا ہے اس کے ادھر ادھر ہونے کا کوئی امکان نہیں اس طرح جب اللہ مستقبل کی بات کرتا ہے تو اتنی اٹل ہوتی ہے کہ جیسے وہ ماضی میں ہو کافر لوگ یہ کہیں گے رتانا ارے دلہ صحیح پروتگار ہمیں وہ دونوں دکھا دے اللہ دہی ہے بلانا جنہوں نے ہم کو پکڑا جننے والے جنہوں میں سے یعنی شیطانوں میں سے جو جنات میں سے جو شیطان ہے انسانوں میں سے جو شیطان سے وہ جن یعنی شیطان سے جنہوں میں سے نہیں اور سارے جن خیتان بھی نہیں کیونکہ وہ جو بڑا شیطان وہ ان کی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے جنات کی یہ عام طور پر شیاتی کو منسوخ کیا جاتا ہے شیطان انسانوں میں سے الناس من شر الوسواس بسواسناس تو جو وسوسے انسانوں میں سے ڈالتے آخر میں کیا ہونا دین سے والی جن کی بادوں ملا بعد ان پر قوم برو پہلے انسانوں میں سے جو شیطان ہے ان کا ذکر انسانوں میں سے شیطان اور جنہوں میں سے شیطان کیا کرتے ہیں یوں بھی بعض ملا بعض وہ ایک دوسرے کو کنوے کرتے نہیں کرتے مطلب کے لیے بھیجتے وہی کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا اشارہ کر دینا کہ دوسرا نہ سمجھے لیکن اگلا بات کو سمجھے اشارے کا نام بھائی یوں بھی ربو کا اعلان نہ لے جب تیرے رب نے شاید کی مکی کو بہن کی کچھ مراد اشارہ کے لیے کام کرنا کرنا شروع کر تو اصل میں جو لفظ کے لیے انگلش میں استعمال کرتے ہیں وہ بہت بہترین ہے فرانس کنوے کرنا یوں کی بات ملا بات دکھ رفت کا انتہائی ملما چڑی بات پالش کی سونے کا پانی چڑھایا وہ پتا چلتا کہ بس فلسفہ تو یہی ہے اور ہوتا وہ دھوکا ہے دکھ رفت کا غرورا غرور دھوکے کو کیا تو یہ دو قسم کے جنہوں میں انسان اب وہ مطالبہ کریں گے وہاں جا کے پتا چل جائے گا کہ ہمیں بھڑکانے میں ان لوگوں کا حصہ ہے دادا مطالبہ کریں گے یار نہ روزگار دکھا تو بھی ہمارا تو جو حصل ہوا تو ہوا نہ جال ہوا یا اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے غصہ نکالنا چاہتے ہیں اور ایک جگہ وہ مطالبہ کریں گے کہ اتنا اکانا سادت نا وقب رہنا ہمیں یعنی کی جمع سادات اکانا سادت نا و آنا ہم نے اپنے سرکاروں کی اور اپنے بڑوں کی جو قبیلے کا بڑا نے فیصلہ کر دیا فلاں کو مارنا ہے مار دیا ہمارے بڑے کا فیصلہ ہمارے چویلے کو سردار کا فیصلہ یہ نہ دیکھا کہ ہے نہ ہے حلال ہے حرام ہے مارنا ہے نہیں مارنا بڑے کا فیصلہ اتنا ابانا سادت نہ ابندو رسا ہم ان کے روم میں ربانہ نہ لاتا اللہ نے دو رات آپ ڈبل دے یعنی ہمارے حصے کا بھی کیا دوسری جگہ اللہ نے جواب دیا کالا نے کل تم سب کو دورہ ملے گا فکر مت کرو یہ کہ اگر انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تو تم نے تو کسی کو گمراہ کیا تو پھر تو اپنے پیچھے لال لالے پیچھے اور انڈے پیچھے چھوڑتے ہیں اس تمہیں بھی فالو کرنے والے سارے کل بڑا اللہ تعالیٰ ہوں تمہیں پتہ نہیں چلتا باقی ہر بندے کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہ اولاد ہوتی ہے ان کو تو گمراہ کر کے جاتا ہے گمراہ لہذا اس دن یہ مطالبہ ہوگا ہمارے ایک سوال آیا تھا نس میں کہ آدمی ہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ایک سکھ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے جہاں جیسا ماحول ہوتا ہے بچے کی راقت ہوتی ہے اس ماحول کے اندر پلتا ہے بڑھتا ہے دیکھتا ہے ماں باپ کو کرتے کرتا ہے شخصیت پندرہ سال میں بیس سال میں پختہ ہو جاتی اب اگر ایک آدمی ماں باپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے اس میں اس کے ماں باپ بچہ تو اس میں اس کا کیا سزا کیسے ملنی چاہیے یہ کہ اس کو تو اس کے ماں باپ نے مولڈ کر دیا کہ وہ سنبھالنے سے سوال آپ دیکھیں بڑا پتا چلتا ہے کہ وہ سمجھ والا سوال بندے کو کوئی دلچسپی ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ سوچ سمجھ کے اسلام کو جینے حق سمجھ کے دلائل کے ساتھ فیس ویلو پر مسلمان نہیں ہوا مسلمان کا بچہ اس لیے مسلمان ہو گیا بات کو مسجد میں جاتے دیکھا بات کے ساتھ مسجد جاتا ہے مسجد جانے کی عادت پڑ گئی مندر جاتے دیکھا مندر چلا جاتا مسلمان کے بچے کو ریلیف کیوں ملے اسے ثواب کیوں ملے اسے جزا کیوں ملے اور دوسروں کے بچوں کو سزا کیوں ملے جبکہ دونوں میں اپنے ماں باپ کو تعلق سوال تو یہ جواب اس سوال کا یہ ہے کہ دین کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے کوئی جینیٹیکل پرابلم نہیں ہے transmit from generation to generation بلکہ اس کا تعلق و شعور کے ساتھ یہ بیماری نہیں دین بیماری نہیں ہے کہ باپ کو ٹھیک دیا تو بیٹے کو بھی لگ جائے گی اور باپ کو ہٹ جائے تو بیٹے کو بھی آگے ہٹ چلی جائے گی دین کا تعلق عقل اور شعور کے ساتھ ہے دین کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا بندہ مجبور بھی نہیں مجبور وہاں ہے جہاں جنیٹیکل پرابلم ہے بیٹے کی ہو گئی بیٹا مجبور ہے لیکن باپ بہت تیل بیلتا تھا بیٹا یہاں سپر مارکیٹ ڈال کے بیٹھا ہوا پتا چلا کہ یہ جو تجارت اور بزنس اور روزانہ ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کا تعلق یہ جیس کے ساتھ نہیں یہ کوئی لوگ کے ساتھ میں دیکھا تیل بیلنے میں کوئی فائدہ نہیں مجھے بزنس کرنا چاہیے اسی طریقے سے اسکول نہیں یہ بیٹا کمپیوٹر مطلب میں ماسٹر کیے ہوئے بیٹھے کیونکہ اس کا تعلق اپنے شعور کے ساتھ بندے کے جینس کے ساتھ نہیں پھر بزنس کے بارے میں سوچا ابا جان سے بزنس کو ادا کر کر دیا کہیں ڈوک میں رہتا تھا بیٹا اس وقت اسلام آباد سے کسی آئی نائن ٹین میں بیٹھا سوچا کہ یہاں سہولتیں زیادہ ہے اسپتال پاس ہے کالج پاس ہے ایئرپورٹ نزدیک ہے مجھے یہاں مکان بنانا چاہیے فیصلہ کر لیا تو دوسرا دیگر معاملات اس نے اپنے شعور سے کام لے کر کیا ہے کیا دین کے معاملے میں وہ نہیں سوچ سکتا میں کہاں سے آیا ہوں کون ہوں کس نے پیدا کیا ہے جانا ہے واپس نہیں جانا جانا ہے تو کہاں جانا ہے ان کے بارے میں پاس سوچنے کا ٹائم ہے تو کچھ کس کا نہیں دل کا عقل و شعور کے مدار تک پہنچنے سے پہلے مر جائے بچا اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ وہی بچے ہیں کفار کے جو وہاں بلدان مخلدوں ہوں ہیں ہمیشہ وہ بچے رہیں جنت میں جائیں گے کیونکہ وہاں اپنی اولاد کوئی نہیں ہوگی لالا اولاد والی طرف کو مٹانے کے لیے بچے بھی وہاں ملیں گے یہ رائے لیکن بچہ جوان ہو گیا انجینئر ہو گیا اور ابھی وہ کہتا نہیں کیونکہ میرا باپ سکھ تھا اچھا اس لیے میں سکھ ہوں کوئی نہیں تیرا باپ سے لکھا تو تیری کیوں نہیں کیوں سوچا دین کے بارے میں کیوں نہیں سوچا تو دین کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عقل و شعور کے ساتھ جس بندے کو عقل و شعور مل گیا وہ سوچنا چاہیے کس طریقے سے ہوگا میں سارے سوالات کے جواب آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ بند کر دیتا اس کو اور راگ بھی نہیں ہو سکتا اس میں نہ شریعت کا کوئی قصور ہے نہ کسی اور کا کوئی اگر ماں باپ نے گردن میں اسے پھنسا دیا کر سکتا اگر یہ بات ہوتی تو پھر ریلیف ندیوں کے جو عزیز و اکارب ہیں ان کو ملنی چاہیے ابراہیم کا باپ بھت بیچتا اور ابراہیم ابل انبیاء پتا چلا کہ کوئی جینیٹیکل پرابلم نہیں اپنی سوچ یا وقت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا با جانا جو اس کی بندگی کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کے کسی کام سوال ہے کیا کرتے ہو تم اتنے کمزور ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اس سے لکھن والے ماں کا دور ہے کام نہیں لیتے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہیں لاسور رکھنا پڑتا ہے وہ تمہاری حفاظت کریں گے کس کی مدد کرتے گاؤں پر طالب ہوا مطلوب مانگنے والا جو ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے مزدور جو ہے وہ بھی کمزور ہے اس سے غلط کل کے ہوتے جب وہاں وہ کہیں گے کہ پروزگار ہمیں دکھا دے اور ہم کو پاؤں کے رومنے گے اور سلاح گے بھی ساری چیزیں آپ آپ اوور ایکٹنگ ہے ورنہ آپ کو حقائق کا پتا تھا بات آپ تک پہنچی تھی اور آپ نے اس وقت اس کو غلط سمجھ اڑا دیا کے بعد اگلی بات انگی نکالب بولوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے کہنا بڑا آسان اب دولہ ہو نے بھی کہہ دیا لیکن اس کے جو سرکار تھے کالو رب اللہ ہمت کا کام ہے اصل تکلیف استقامت میں کہنے میں کوئی ایک بات رب اللہ ربا کے سارا جگہ مسئلہ یہ کہ اب رب کو راضی کرنا اور جب کو ناراض کرنا یہ کس کا حوصلہ بلیک میل ہوتے فلاں بائی کاٹ کر دیا فلاں ناراض ہو گیا براتی والا فلاں ناراض ہو گیا اور بندہ دنیا میں جڑا ہوا انہیں رشتوں ناطوں کے ساتھ جب رشتے ناطے کرتے چلے جاتے ہیں تو بندہ اپنے آپ کو اکیلا مست میری بہن بھی ناراض ہو گئی ہے میرا بھائی بھی ناراض ہو گیا میرا بڑا بھی ناراض ہو گیا یہ کیا ہے میں غلط تو نہیں ہوں اللہ کی نقاب اور اللہ سے مستقاب انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ اس کے بعد وہ رب والی جگہ خلاف ہو گئی اب وہ پائی ہو گئی اب کوئی دوسرا وہاں پہ رب والی جگہ پہ اپنا نام نکال مومن ہر بندے کا ایک رب ہوتا ہے اللہ کو نہیں بنائے گا تو درخت کو بنائے گا سانپ کو بنائے گا ہاتھی کو بنائے گا بندر کو بنا لے گا سورج کے سامنے کرے گا سرکار لیکن وہ رب والا کھانا بندے کو طلب کرنا بہت ضروری ہے جس کی روحانی غلط اس لیے کہ جو بندہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے وہ اونٹا چکتا ہے ڈاکٹر آزاد کے کہ بندہ کھولے کا انسان ادائی تھا بندہ بڑا کمزور پیدا کیا گیا وہ اپنے آپ کو قدم قدم پر انسیکیور محسوس بہت ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت سے باہر ہوتی ہیں جہاں سے دعا کی ضرورت ہوتی ہے اور دعا کے لیے گرام کا ہونا ضروری کسی سننے والے کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے مومن وہ اللہ سے ڈال رب اللہ میرا لاڈ میرا رب میرا آقا میرا مالک اللہ اس کے بعد زمانہ اسے ایسے جانے نہیں تمام لوگ اسے اکاڑنے میں لگ گئے ماحول ارد گرد کے لوگ ثقافت کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ اسی کلمے پر استقامت وہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اتبا کوئلوں پہ اتبا لگا دیتا ہے کوئلوں کی طرح بیٹھ کی زمین پہ کتاب رکھ دیتا ہے سینے پر اس پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کا انکار کر اور لات اور مناس کو مان کو کہتے آخا دنا آخا دنا نو وقت نماز ہے نو وقت روزہ ہے نو وقت زکات ہے نو وقت تاجد ہے وہ احد احد اس وقت استقامت پہلا حملہ اسی دیے پر ہوتا اسی بیج پر ہوتا ہے جس سے شجرہ طیبہ نے نکلنا ہوتا حالات کے نام واقف ہوتے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے دعوت نبوت پہ مکے میں کتنے لوگ ماننے والے اکیلے محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم طوفانوں کا دور جسمانی تشدد ہے تمسر اور استحدار ہے فزیکل پرسیکیوشن کریکٹر بدلے وہ صادق کہتے آج اس کو مجنون کہیں برداج کے فرش پہ نہیں آیا کیا مقام کرتا ہے آج ایک بات کی وجہ سے میں ان لوگوں کی نظروں میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں اپنے اسٹیٹس کو پہلے قربان کرنا پڑتا پھر آپ بات کرنا صلی اللہ علیہ وسلم نے سازت کی جگہ پہ مجنون کے الوا لیا لیکن کر بات حق کر بات کہی کہ اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا ہمارا ایک دور کے مسلمان آئیں گے تم انہیں دیکھ لو تو یہود و نشارا کہو اور وہ تمہیں دیکھنے کو مجموع ہے یعنی بظاہر وہ جو اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو نسارا تو تمدن میں بنود ہمارا کلچر شادی بیاہ رسمیں مہندیاں وہ دیوالی کے پٹاخے اور تمہارے وہ شبرات کے پٹاخے پتا چلتا ہے ہندو کلچر دیوتاؤں کے کون ہے مختلف دیوتاؤں کی چیزیں تو مدم محدود اور یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے محدود تو اس انتہائی نام حالات کے اندر کے حالات یہ کہتے ہوں کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے اور بندہ کہے میں ہو سکتا ہوں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا ان اللہ مانا میرا رب میرے ساتھ لوگ آپ کے ساتھ نہیں میجارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے میں میجارٹی کو رب نہیں مانتا میں اللہ کو رب مانتا مجھے دیکھنا یہ ہے کہ رب میرے ساتھ ہے یا نہیں مجھے علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے نے پیچھا کیا آگے سمندر ہے پیچھے گراؤنڈ کا لشکر آ گیا دونوں طرف سے گر گئے کالا ان بال آسان موسا کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم پکڑے آگے سمندر ہے پیچھے فراؤن کا لشکر ہے کیا فرما مارک میں کلر آگے سمندر ہے پیچھے فراؤن ہے لیکن فراؤن پیچھے ہے ان ماں یا ربی رب میرے ساتھ ہے رب کا راستہ نہ سمندر روک سکتا ہے نہ فراؤن روک ان ماں یا ربی سیاح دین میرا رب میرے ساتھ بھی رستہ دکھاتا ہے تمہیں نظر نہیں نہ آتا اللہ نے فرمایا ندر سے آسا کل باہر گزر اللہ کا سمندر فن فالا کا پھٹ پکان کل پھر جن کا تود عظیم اور دونوں سائڈیں پانی کی ایسے جیسے ایک چٹان کھڑی اس کے دو چٹانوں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے ویلی بن گئی اور ہو نہیں پہلے رستے بند نظر آتے تاکہ کمزور ایمان والوں کو پتا چل رہا ہے کہ اسباب جواب دے گئے جی؟ جب وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ اتنا مدرا کون پھر اللہ بتاتا ہے کہ نہیں وہیں اچھا بلّہ یعنی اللہ مختر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے ہر جگہ جت رکھا ہوا مومن سے یہ کہا گیا کہ وہ اسباب کی بنیاد پر فیصلے نہ کیا تمہارا رب مسبب بول اسباب وہ اسباب کو کریٹ کرتا اٹھا کے پھینک دیا فعال میں یہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے مومن کے لیے لارا جتنی جتنی مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں مومن کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بڑھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ہوا خریدا اور دل سکیلا بڑی بھاری بات دنیا کا پھر نہ سبحا طويلا نبھی تمہیں دن کو کلی مستقبل کرو رات کو رب جتنا اندھیرا ادھر زیادہ نظر آتا اتنے زیادہ جوڑ رستے تو راہ پہنتا یہ جو اسباب کے رب ہیں جو اسباب کو جوڑتے ہیں کلو اور انہیں اپنا پتا کوئی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے وہ اس امت کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے ہم نے کن براہ سے گزرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے میری امت پہ کیسے کیسے دوار آئے وہ پہلے نمونے کے طور پہ ہمیں بتا دیں اور اس میں ہمیں استقامت کی تلقین کی گئی مایوسی سے منع کیا آپ نے فرمایا میرا دین ہر کچے پکے اور کوٹھے اور خیمے تک پہنچے جو اس کا رستہ تو روکے گا اس کی کمر توڑ کر اور جو اس کا استقبال کرے گا اس کو عزت سے اٹھا کر دین ہر گھر کچے پکے اور تک جائے یہ اپنا کام کر جہاں تک استقامت کا تعلق سب سے پہلے میں نے کہ استقامت ان نام ساد حالات میں امید کو نہ توڑنا اور کام کرتے امید آدمی کی تب ٹوٹتی ہے جب اسباب جواب دے اور مومن چونکہ اس بات کو مانتا نہیں لہٰذا نا امید نہیں سے معلوم ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا گنج لگتا ہے اور ہاتھ ادھر سے ادھر ہو جاتا کائنات کے میرے گھر کے ہاتھ میں وہ جب جنگ کرانا چاہے گا تو یہ سارے نہ بھی کرنا چاہیں گے تو وہ کروا دے گا فکر مت کر مسلمان کافروں کو چھوڑے ٹوٹے اور یہ لڑے آپ اللہ نے فرمایا تم اپوائنٹمنٹ کرتے تو ادھر سے ادھر ہو جاتے مگر یہ رب نے یہاں لے کے آنا کروا دی اللہ نے کم بھائی بیت المقدس پہ ٹینٹ کر رہے ہیں ان کے کام پہ نہیں ڈھونڈنے لیکن جب انہوں نے بیت اللہ پہ کر دیا تو پھر رینگے گی جی کہ نہیں دیں رب نے جب کروانا ہوا تو پھر یہ رہیں گے نہیں یا یعنی نہیں جنگ کرنی پڑے گی سامنے اگر وہ جنگ چاہے گا جنگ ہوگی اور ان جنگوں کی خبر ہمیں دے رہے تھے آپ کے سامنے جو مندر بیت المقدس ہے سورہ المائدہ ہے چھٹا پارا موسا علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس تمہارے نام لکھ دیا اور جا کے قبضہ لے لو خود خود ایک مقدس اللہ کی کا بندہ ہونا اللہ نے تمہارے جاؤ جا کے قبضہ قومن کے اسپاری میں تو بڑے زبردست مارشل قوم کاگریس ہے وہاں پہ لڑائی کرنے والی قوم بڑے فرینڈ لوگ لنت گرا یا فروجو بنا جب تک وہ نہ نکلے تب تک ہم نہیں جاتے بنا داخل نکلیں کیا فروغ بھی نہ علیہ السلام نے زیادہ زور دیا فرما دروازے تک تو جانا اندر کی بات تو السلام کو پتا تھی کہ اللہ کے دلوں میں روک ڈالا ہو ان کے اندر کچھ نہیں ہے دوسرے ہی دوسرے ہیں اور یہ لوگ جائیں جو قبضہ لے لیں گے مگر ان دوسری ان کو ڈر لگ رہا تھا اسباب سے ڈر لگ رہا تھا اب بندے کے اندر طاقت کتنی ہے پھر کون دیکھتا ہے بار میٹر تو نہیں لگا آپ کو دیکھنے والے سے ڈر گئے کہنے یعنی لگے کالو یا موسا اونچا سے بولا جان موسا ہم کبھی نہیں جائیں گے اپنا ٹائم ضائع مت کرو اس کا ربو کا پکا چڑھا تو اور بار تیرا رب جا کے لڑو نہ نہ ہم تھوڑی دیر ریسٹ کرتے جب خالی ہو گئے شہر کپڑا جانا ہمارے یہ بیت مقدس ہے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار آدمیوں کا مجمع ہے اللہ کا پیغمبر موجود اس وقت علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار میں دو بندوں کی گارنٹی دیتا ہوں تیرے نام پر تیرے حکم پر لڑیں گے رب لا پروردگار میرا اختیار ان پر کوئی نہیں چلتا میرا صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر زور چلتا ہے ہم دونوں لڑنے جاتے ہیں اگر تم کیا موقع ممکن گا کالا فنہا محرم علیہ اربائیں گے سر اللہ نے چالیس سال کے کی نیو کینسل کر دی حرام کر تمہارا بات جب اس کو پتا نہیں چالیس سال قید کر دیا جلدی ہو نہ پھر اب دھکے کھاتے پھرے گے زمین کے اندر پلاتا سالن کو آپ افسوس نہ کریں دوبارہ آپ ریلیز کی درخواست لے کر نہ آئے اب چالیس سال کے لیے قید کر دیا گیا اور میدان تھی شرائطی آج بھی موجود ہے اس کے اندر چالیس سال وہ قوم تیس چالیس کلو میٹر کے اندر چکر ساٹھ علیہ اسلام کا انتقال ہوتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے پرانی وہ جو پٹھے پرندے بنانے والی قوم تھی نا وہ ساری ہے صحرائی اٹھے ہیں وہ تو جنریشن وہاں پیدا ہوئی ہے نا صحرا کے اندر ان چالیس سالوں میں جنہوں نے تعریف نہیں دیکھا تھا اس قوم میں نے اسی قوم میں سے نبی اٹھایا پڑتا آج آپ بچے دیکھتے ہیں بکری کے سامنے بکری کا کی جائے نا تو دو دن کھانا نہیں کھاتی وہ بکری بھی اتنی دہشت رہتی اپنے ہاتھوں اٹھاتے اپنے عمر کے بچے کو رکھتا ہوا دس سال کا بچہ بارہ سال کا بچہ اور کے پھر ٹینک کے سامنے آپ کو بچہ کھڑا ہو جاتا ہے کوئی خوف نام کی چیز ان بچوں میں نظر آتی ہے سامنے ٹینک ہیں سامنے وہ بندوکے لیے کھڑے ہیں بچے دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں قوم کو جو شکست دے گا اس قوم کو نہیں دے سیدھے پہ بولی لگتی ہے اپنے خون سے لکھتا ہے خود ان کی امانت ہے وہ اپنا خون دے رہے ہیں جس دن مطلوبہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی اللہ کی یہودیوں کے باپ کو بھی فیصل مقدس دینا پڑے گا یہودی کو قدر نہیں لیے کہ اس کی ہم لوگ ہمارے اوپر ہوتا تو آج فیصلہ ہوتا ہم تو وہی ہیں جو نماز میں کہتے اللہ ان کو برباد کر دے اللہ ان کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائے اللہ ان کی توپوں کے پہیے جو پنکھے ہو جائے ہم تو وہ ہے کہ اس حسن کا اور ابو کا پکا دے رہا مطلب ہے ہی کر ان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے ایج ہو جائے بارات کو ٹائیفائڈ ہو جائے ایج شہر ان کو لیکن وہ کام صبح اٹھتے ہیں پتا نہیں کھانا بھی کھاتے بے ناشتہ بھی کرتے نہیں کرتے پتھر اکٹھے کرتے جولی میں روڈ پر آ جاتے سب کو عورتیں مار رہی یہ استقامت کسی استقامت نے روس کو مارا تھا اسلحے کے دور میں کون کو شکست نہیں دی جا سکتی اسلحے کے دور میں دی جا سکتی تو امریکہ کو ویتنام کے اندر شکست نہ ہو بڑا پوچھنا اور رشیا کو افغانستان میں نہ ہو لفظ استقامت فیصلہ تمہارے رب نے کرنا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم محنت کرو دو ہمارا رب اللہ پھر ڈر ڈرنا دو قسم کا ایک تو استقامت ہے کہ آپ کو توڑنے کے لیے لالچ دیا جائے جب کوئی بچہ ماں باپ کے بچے پیار کرتے ہیں کوئی اس سے کوئی انکل ونکل جو ہے کو جب بچے کو اپنی طرف بلانا چاہے تو جیب سے کافی نکالتا ہے کوئی جونا نکالتا ہے بچے کے ساتھ لاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ بیٹا اب بچہ اگر لالچی ہے تو وہ ابا کا ہاتھ چھوڑ کے امی کی دوست سے پھسل کے انکل کی دور میں آ جائے اور اگر وہ بالکل توجہ میں دے لونے کی طرف باپ کا ہاتھ پکڑے رکھے یا ماں سے چمٹا رہے تو انکل فیل ہو گئے جس کہا رب اللہ میرا رب اللہ ہے پھر بڑے بڑے کھلونے تاج اور تخت زمینیں اور جاگیریں سونے اور چاندی لے لے کے اندر شیطان کے سامنے آئے تاغوت وزیر بنا دوں گا فلاں سہولت دوں گا اس وقت استقامت تمام لالچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داغ ہے کہ اگرچہ ہماری عادت نہیں ہے کسی کے تابع رہنے کی لیکن ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی بنا دیں پیسے چاہیے سونا چاندی چاہیے ڈیمانڈ کرو کتنی کرنی ہے ہم وہ بھی کلیکشن کر دیں شادی کر کے کسی قبیلے میں بڑے قبیلے میں اس لیے کوشش کر رہے ہو کہ لیڈر بن جاؤ بڑے سردار بن جاؤ تاکہ کسی بڑے سردار کی بیٹی سے شادی کر سکو اور تو تم یہ موومنٹ چھوڑ دو ہم تمہاری شادی سے دیں ساتھ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی انفیریٹی کمپلیکس ہے بچہ یقین تھا کوئی خاص توجہ نہیں ملتی ہے تو اب یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے لیڈر بن گئے اعتماد بنا لیے جب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی سے شادی کا پیغام بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے جو الفاظ کہہ تھا انہیں کہا بیٹا یہ سرداروں کا معاملہ ہے سرداروں کے یہاں جواب تو شاید اسی کی وجہ سے ایمان نصیب نہیں ہوا ابو طالب میں جو قربانی دی ٹرائبل ایگو کے تحت کی اپنی قبائلی ذمہ داری سمجھتے اس بنو ہاشم کا بندہ ہے مسلمان ہے یا کافر اس اس سے کو کوئی بنو کا بندہ ہے مارا کا نام کٹ جائے فرمایا پتری رشتے داریاں سرداروں میں ہوتی ہیں اور تاج میں بڑے سردار کو بیٹی جو آخر تک مسلمان نہیں ہوا امی ہانی جو ہے جو کہتے ہیں خواب جہاز میں تھے امی ہانی کے گھر کمال کہتے ہیں میں راج ہوئی امی ہانی کے گھر حضور کیا کر رہے تھے وہ تو خامد والی تھی شادی ہوئی تھی ان کا گھر والا حضور کا جانی دشمن تھا خواب جہاز میں امی ہانی کے گھر کیا کرنا تھا جو کسی بات میں تو ابھی بادل میں وہ بات کہی ان کے اندر اس جملے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ بچہ یتیم رہا ہے نام حالات میں پلا ہے شاید اس کے اندر کوئی بات چاہیے بڑا پڑھنے کی جب بچپن میں اگر کچھ پہننے کو ٹھیک طریقے سے نہ ملاؤ تو آپ بوڑھے بھی ہو جائیں تو وہ بچپن بچوں والے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں چالیس سال یہاں تو بہت سارے نمونے فٹ پاتھ میں چلتے نظر آئے تو پتا چل جاتا کہ ان کو دبئی آ کے بےچاروں کو کپڑے ہوئے بچپن میں ایک وہ کمپلیکس ہے ان کے اندر وہ اب پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ وہ ٹائم گیا تو ان کو ایک یہ بھی چیز تھی کہ شاید یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی شادی بھی کسی بڑے سردار کے یہاں کروا دیتے ہیں یہ یہ لیں اس وقت آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا یہ تو سب کچھ تم کر سکتے ہو لیکن اگر تم مجھے یہ بھی کہو کہ ہم سورج کو آپ کے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیں گے تو بھی یہ کام چھوڑ دو تو اللہ کی قسم یا میری جان کر یہ کام ہوگا یہ استقامت اور پیچھے کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے اپنا چچا کہہ رہا کہ محمد میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکتا ہوں کوئی کمپرومائز کر لو اس وقت کا محمود صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جو ہے رات نے فرمایا کہ چچا مت سمجھ کے ساتھ چھوڑ دیں محمد موومنٹ مار دیں آپ کا نظریہ ختم ہو جائے آپ کی جدوجہد ختم ہو جائے اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں پر چاند رکھ دیں تو بھی محمد کی جان میں چلی جائے گی مگر یہ کام نہیں ہوگا اس سے چچا کو شاید اب اس کے چل دیے تو چچا نے کہا ہے تم کرتے رہو تو استقامت لالچ کے مقابلے دوسرا استقامت مسائل کے مقابلے یہ دو چیزیں ہیں جو لازمن استعمال کرتا ہے تاغوت کبھی بھی اس سے مفر نہیں کسی کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یا جنت کی لالت ہے یا جہنم کا ڈر ہے یا بیوی کو زیادہ خرچہ دے دیں گے کہ دیکھو میں تمہاری اگر میرے گھر والوں میں تو کمی دے چکی ہے میری والدہ تمہارے گھر ٹھیک پر کام نہیں بھی کرتی ہوں میں تو ٹھیک ہوں میں تو گھر کو بندہ زیادہ سونے کی چیز لے کے بھیج ایک کا جوڑا بھیج دیتا ہوں بنا چیز بھیج دیتا ہوں کھلا خرچہ بھیجتا ہوں کم از کم تم ان کو چھوڑو میری طرف دیکھو میں تو ٹھیک ہوں نا گزارا کرو اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہو تو پھر کیا پھر خرچہ بند کرو دو چیز ہیں وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے ہم آپ کو یہ بھی کریں مہنگے بھی بنوا لیں گے اپنا اور بھی کر دیں گے اور ٹھیکے بھی آپ کو دوائیں گے موٹر وے کے اس میں سے جتنا مرضی ہو تم کھا بھی لینا سوچنے والا بھی کوئی نہیں ہے نیب والے بھی اپنے ہمارے چاچے بھانجے ہیں اتنا دیکھتے کون ان پہ گنج گردی ہم کرنے بھی کرنا شروع ہو جاتے پھر جیلیں نہیں ہے پھر بیڑیاں بھی تو استقامت لالچ کے مقابلے میں بھی ڈس جائے اور مشقت اور مصیبت کے مقابلے میں نہ ان چیزوں کے کھونے کا کبھی صدمہ ہو ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان کی یہ پیشکش ٹھکرا کے میں نے غلطی تو نہیں کی اور نہ مصیبت آئے تو معافی نامہ دعوت کرے کہ واقعی پھر مجھ سے غلطی لیے کہ دنیا مومن کے لیے جیل نہیں اور دنیا صرف یہ امتحان ہمارے سے مولانا شریف اللہ خان صاحب نے اپنی کشٹکاری ہماری تفصیل میں ان کا ذکر کیا ہے نام اتر گیا ملک تھا دروازے پہ آیا دروازہ بنایا ایک دفعہ دو دفعہ باہر سے جو اس کے ساتھ وہ باڈی گارڈ جو انہوں نے آواز دی کہ ملک کو آیا اور تو دروازہ نہیں کھولتا بات کے دھوتی پہنی ہوئی ہے سوکھی روٹی ہاتھ میں دروازہ کھول کے کہتے ہیں جو بندہ اس سوکھی روٹی پہ کانے ہو گیا ہے اس نے تیرے ملک کو کو کیا کرنا زور سے دروازہ بند کرے گا جو آتا ہے وہ مہنگا بن کے آتا ہے تب ملتا ہے یہاں پہ یہ نبی کی بھی ہے یہاں کوئی بادشاہ اوپر کوئی طالب بن کے آئے گا تو حدیث ملے گی ملک بن کے آئے گا تو نہیں ملے گا جو بندہ کانے ہو جائے اس بات جیسی بھی روٹی سوٹی ہے کھانی یعنی ہے لیکن اللہ کے وہ کون ہمیں لالچ کیا جاتا ہے ہمیں ڈرایا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں افغانستان کیا گزرا ہے یعنی کا وہ میں آ رہا ہے تو سے نیچے گزار نہیں سکتا اسے زیادہ کسی نے کیا کرانا ہے اور دوسری طرف لالچ کوئی نہیں امن ہے سکون ہے ریلیاں سڑک پہ لگی ہوئی لوگ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں دکانیں کھلی ہوئی ہیں لوگ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں کچھ جوڑ کی شکاری ہمارے یہاں مسجد سے لوگ لے جاتے ہیں کو کو اس ایمان لا پڑ اور پھر واقع ایسے بیر لگا دے آدمی ہوتا ہے پہ آپ باد جی مختی ہے گاڑی کے پیچھے تالے کرنا یہاں ہم لوگوں کے لیے منع ہے تو کچھ لوگ وہ سامنے پیچھے یا محمد والا آگے لگا دیتے ہیں کہ چلو گانا بھی راضی رہے گا اور ہمارا وہ کام بھی ہو جائے گا کہ دھوپ ڈوب بھی نہیں پڑے گی اور اللہ رسول کو اتارے گا کہ نہیں ہمارے محمد اگر ہم نے اس قسم کی پٹی لگائی ہوئی ہے مقصد کوئی اور پھر تو گھبرا جاتا لیکن اگر وہ جو باہر لکھا ہوا دل کے اندر بھی لکھا ہوا کو کوئی جس قوم کا دل صرف اللہ کے ڈر سے بھر جائے ہے باقی تو بچتی کوئی نہیں ہے تو کسی کا ڈر کہاں سے ہے وہ تو دور دور سے چیزیں مار مار کے کہتا ڈرو کہاں ڈریں گے ڈرنے کی جگہ ہی کوئی نہیں لہٰذا قیامت کے دن سے کتنا ڈر والا ہی من والا کا اللہ کا خاص ہو والا ڈر کی جگہ ہی کوئی نہیں زیادہ ڈر ہی کوئی تو اس کا قیامت ہم بات کرتے ہیں اسلام کی دین کی دین جب آتا ہے تو اس کی لوازمات ہو جب بھی آپ نے پہلی دار جو درد کر لیا ہے نکال ہے نکال بھی اس جگہ دوسرا بھی دانت لگانا اسی کے اوپر تو نہیں سمجھا جاتا ہے وہ تو نکالنا ہے نکالنے سے درد ہوتا ہے کہ نہیں تابوت ہے لگا ہوا ہے لیکن درد دے رہا تکلیف دے رہا اس کو اخارنا نہ کرے اس درد ہو تکلیف ہو فون بھی دے اسی طریقے سے ایک عمارت نقشہ آپ نے بدلی کرتا یا تو اسی کو پالش کرنا ہے تو پینٹ کروا لینا اس کے سنڈے مرمر لگوا لینا پلسٹر ہٹا کے لیکن اگر نقشہ تبدیل کرنا ہے ہوٹل گرا کے مسجد بنانی ہے ہوٹل گرانا پڑے گا دو دفعہ اڑے گا کہ نہیں اڑے گا خدائی ہوگی کہ نہیں ہوگی ڈسٹرکشن ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ مکان تبدیل کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے فلیٹ میں جاتے ہیں حالانکہ دونوں بنے ہوئے ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے دو چار دن سامان اپنی جگہ پہ نہیں آتے شیشا کھولنے لگا ہوا تولیا پتہ نہیں کدھر پڑا ہوا ہے بیٹھ فیٹ پتہ نہیں کون کیا افرا تفری میں افرا دار سے مہیا گزرتا ہے اگر آپ کیا پارکیٹ کا نظام ہٹے دین اسلام آئے تو آپ کو سال دو سال دس سال پانچ سال کسی پروفیٹ کے اندر گزرے ظاہر اپنا کا بزنس بھی متاثر ہوگا ہمارا لائف اسٹائل بھی متاثر ہوگا ہمارے سہولیات بھی متاثر ہوگا اگر اس چیز کو برداشت کرنے کا آپ کے اندر جو ہے وہ ہمت نہیں ایمان اتنا نہیں بنا ہوا ہے بعد میں جو پھر تم اسلام کے خلاف جلوس نکالو اور اللہ رسوم کے خلاف جلوس نکالو اس سے بہتر نہیں کہ جو عزت تھوڑی سی بنی ہے اس میں گزارا شادی بنی حسن کی تین سال کی قید کیوں کٹوائی اس لیے ٹریننگ دینی مقصود وہ کہاں کام ہماری جب احکام میں حضور نے دو پتھر اپنے پیٹ پر رکھا یہ کہ پہلے ریسر ہو چکی تھی اللہ فرمایا پورے محمد میں بہت آ سکے تو ان نہیں تم کام کو تم یہ چاہتے ہو کہ کسی کچی حالت میں کچے کریکٹر کے ساتھ تمہیں میں اقتدار دے دوں اور تم زمین میں اقتدار پھیلا دو تمہیں میں جینا سکھانا ہے ہمارے نبی نے بھی نہیں مانگی کوئی جن دینے نہیں آیا ہے کوئی فرشتہ دینے نہیں آیا ہے دینا حضور کو تو بڑی سہولیات حاصل کی ہمیں ہم محنت نہیں کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو غالب کیا ہے تو اپنا حصہ ڈالا ہے خون بھی اپنا ڈالا ہے زندان مبارک بھی اپنے شہید کروائے رشتے ناطے بھی اپنے کروائے یعنی جتنا بھی ایک رسول کر وہ نہیں کہہ سکتا کہ خود تو وہ بیٹھے ہمارے یہاں یعنی آپ کے بچے گھاس کھائیں گے تو میرے بچے بھی گھاس کھائیں گے ایک نال کے اس میں کچن میں بیٹھ کے اس طرح کی کوئی بات نہیں صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر پرسن ہے اور فرمایا اللہ کے رسول کا موسم ہے مدینے کا بلاکٹ ہوا ہوا ہے ایک سال پہلے قید کا گزرا ہے کھانے کو تو جا کے کپڑا ہٹا کے بتایا اللہ کے رسول پاکا ہے پیڑ سے پتھر بندہ ہو اس لیے کہ انتریاں نہ گر جائیں یعنی اسے بھوک نہیں مرتی جسے صرف کیا ہوا تھا کہ انتریاں نہ گرے پیٹ میں ری پیدا نہ ہو جائے یہ دبا کے رکھا ہوا انتریوں میں گرا پڑ جائے ری کی وجہ سے تو پھر بندے کے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں بعد میں آپ جتنا کھلائیں گے اس بندے کو اتنا مارنے کے اسباب کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ سے کپڑا دو پتھر بنا یعنی کہ خود کھا رہے اور ادھر نیچے تو ٹریننگ یہ دی گئی اب ہمارے اندر اخبار میں دی جاتی ہے اور پتا چلتا اسلام چیزیں ملے گی ہمارا ایمان جواب دے ہم ان سہولیات کو چھوڑ نہیں ہماری عادتیں خراب ہو چکی ہم ایاج قوم ہمارے گھر میں چھتیس انچ کا رنگین ٹی وی ہو تو نظر بنا کے کسی سے بات نہیں کر سکتے ہم چودھری صاحب جو ہے صحیح کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ڈبل ہے اور ٹی وی بھی ہے اور گاڑی بھی بول میں کھڑی ہوئی ہے اگر یہ چاہیے اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بس یہ تو رب کی یاد میں میرے اوپر تو کوئی نظر نہیں ہے تو عیاج کون ہم ڈر پیٹ میں ہو جانا ہو لیکن گھر کے اسباب اور چیز اور چیز اور اسباب کے ہیں اسباب اسی لیے تو جب ہمارا نام کرتا ہے کہ میں نام آتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے پاکستان جائے پاکستان ہے تو نمبر کیوں ہوتا ہے پھر وہ بکسے وہ یاد آتے ہیں یہ کہاں سے لے کے جاؤں گا جو میں جاتا تھا سال اور چار دن مہینے دو مہینے جب میں گلی میں سے گزرتا تھا تو لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے گلی میں آئے اب بس ہمیں یہ چیز مار جاتی ہے باقی اور اندر کچھ نہیں روٹی کا تو ہم لوگ پیش کر سکتے ہیں اسلام کے جو آفٹر افیکٹ ہیں اس کے اتنا ایمان ہمارے نے ہمارا اتنا ایمان بنایا ہوا ہے اسلام اسلام تو کرتے ہیں لیکن اسلام جب آتا تو راتوں رات ابراہیم وہ سونے کے پہاڑ لے کے نہیں آ جاتا یہ دو رائے میں خدا کے دے دو اور اس کے بعد اسلام بنا وہ جو دور ہے نا کہ دینے والے ہوں گے دینے والا کوئی نہیں ہوگا وہ بہت بعد میں آتا ہے حدیث کے تصویریں کو دیکھ کیسی زندگی گزری ہے عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وغیرہ کیا کیا باتیں اور ایک بکری ہے جس کا دودھ دو کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا جاتا اور وہ ان کا مقام کیا سب سے پہلے تو آپ کو خرچ کرنا پڑے قربانی دینی پڑے کیا ہم تیار نہیں ہم ذرا سی بات پہ فوراً قربان کرنے کے لیے آپ کو تیار بیٹھے مجبوری مجبوری تو مجبوریوں کے قدموں میں اسلام کو قربان کرنے والے اسلام کو نہیں دے سکتے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے چودہ سال پندرہ سال آپ کی بچی میں سے گزارا اسلام ہمیں بڑا کڑوا لگتا ہے ان کا اسلام جیسے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہاتھ میں رہے اور وہ بھی ہمارے ہاتھ میں اس کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ بھی وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی مسلمان اور سکھ میں آپس میں ساتھ لاتے دیتے کہ کس کا دین آ کر سکھ نے تجویز پیش کی کہ اس سے چلان لگاتے ہیں اپنے رب کا نام لے کے لگاؤ میں اپنے گرو کا نام لے کے لگاتا ہوں اور جو بچ گیا وہ صحیح ہوگا چار سردار صاحب نے چلانے ماری جب یہ بچ گئے اب یہ بھی ویسے ہی مسلمان تھا جس کو زبردستی ہو گئی تھی بچپن میں جس کے ساتھ تو نام لگانے لگے تو کہنے لگے یا اللہ تیرا ہی نام ہے اور گرو جی تمہیں خیال رکھنا اللہ تیرا ہی آسرا ہے اور گرو جی تھی بھی ذرا خیال رکھنا ہر حال کہ جو بھی رہے اور وہ گرو بھی جو بیٹھا ہوا واشنگٹن میں وہ بھی خیال رکھتے ہیں اس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے اس کے لیے ہمارا ایمان ابھی نہیں بنا ہوا بات میرا نہیں بنا ہوا آپ کا نہیں بنا ہوا پورے ملک کا نہیں بنا ہوا ہم نے کل اسلام کے خلاف جھوٹ نکالنے بدنام کرنا ہے ابھی تھوڑا سا پردہ محنت کرنی چاہیے اپنے اوپر ہمارے علماء کو محنت کرنی چاہیے لوگوں کے اوپر انہیں بتانا چاہیے کہ دین کے کے نفاذ دیر سے آتے ہیں پہلے کچھ لگانا پڑتا آپ کو پتا جب کسان زمین میں بوتا ہے تو پہلے بوریاں خالی کر کے آتا ہے چھ مہینے کے بعد جا کے کاٹتا ہے تو دو تین دس بنا کے لاتا ہوگا لیکن ایک دفعہ تو بھر کے لے جاتا اور جب واپس آتا تو بوری جو بالکل ٹھنڈی ٹھنڈائی اس کے ساتھ ہوتی بغل میں ایک دفعہ تو سب کچھ لگانا پڑے دینا پڑے کھونا پڑے گا پھر اللہ پر توکل کر کے بیٹھنا پڑے گا کسان کیا کرتا ہے بہار میں کبھی آپ جائیں تو بڑا عجیب منظر ہوتا ہے جا کے وہ کے آ جاتے ہیں تو واپس آ کے تو جب جماعت ختم ہوتی ہے تو مولوی صاحب جب دعا کر لیتے نارمل اس کے بعد اسپیشل دعا مولوی صاحب دوبارہ جب سے دعا کرے پھر چھڑا دیتے اللہ ہم نے تو جو اس کا بیڑا غلط کرنا تھا دنیا میں پھینکا ہے وہاں سے نکالنا کیوں نہیں یہ تو نہیں نکال دیتے پھر ہاتھ اٹھا دیتے پہلے سب کچھ لگا دو روزگار اب دوسری سمراٹ لیکن پہلے سب کچھ توڑنا اس کے لیے تیار ہے ہم لوگ توڑنے کے لیے تیار سب سے پہلے اپنی مانگ کا جائزہ لیں پھر دیکھیں کوئی یہاں پہ بوجھ کیوں نہیں ڈال بھائی اسلام نہیں آ رہا اسلام نہیں آ رہا اسلام نہیں آ رہا بھائی اسلام نام نہیں آ رہا تو وہ کچھ جانتے ہیں ہمارے اندر تو خامی ہوگی کہ وہ نہیں آنے دے رہا وہ ہمیں آپ سے زیادہ واقف ہے اسے پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اب جس نے پردہ رکھا ہوا ہے کے مطابق استقامت خرچنے کی اور اس خسارے پہ جو بازار پہلی دفعہ خسارا ہی نظر آتا خسارا نہیں ہوتا رنگ کو دینے والا کبھی بھی گاٹے میں نہیں رہتا رب کے ساتھ اس کا سودا پر فائدے میں رہتا بازار اس خسارے پہ آدمی خبر کر اور انتظار کر ان شاء اللہ اسلام کے سمراج کے بعد صدیوں میں کاٹے ہیں ہمارے اسلام اللہ آئیں